یہ ہے کہ میرے دوست نے ایک میرے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کو اس کی اس نے اپنی والدہ کے لیے بھی اسی کے برابر میں قبر کے لیے جگہ لے لی یہ اس کا سوال ذرا بتائیں کیا ہے یعنی صحیح ہے یا غلط ہے جزاک اللہ خیر ہاں جی اگر تو وہ یعنی قبرستان جو ہے وہ ہے وقف اور وقف کا واقف جو ہے جس نے وہ وقف کی ہے وہ اجازت دیتا ہے تو پھر تو جائز ہے لیکن اگر اس کا واقف کوئی نہیں ہے وقف کرنے والا نہیں ہے اور عام چیز ہے عام قبرستان ہے تو وہاں اپنے طور سے قبر کی جگہ پہلے رکھ لینی منع ہے یہاں تو وہاں خرید و فروخت ہوتی ہو جیسا شہروں میں بعض شہروں میں ہوتا ہے قبر کی جگہ خریدی جاتی ہے تو وہ پہلے خرید سکتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اگر عام وقف ہے تو پھر وہ اس میں اپنی جگہ مرنے سے پہلے چاند سال مقرر نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کا واقف زندہ ہے تو اس سے اجازت لے کے وہاں اپنی جگہ جو ہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے